مخالفین کے دلائل کا دینی تجزیہ لے دے کر بس یہ ایک بات عوام کو فریب دینے کے لیے بڑی وزنی سمجھ کر بار بار پیش کی جاتی ہے کہ قربانی پر ہر سال لاکھوں روپیہ ضائع ہوتا ہے اس سے جانوروں کی قربانی کی بجائے رفع عام یا قومی ترقی کے کاموں پر صرف ہونا چاہیے لیکن یہ بات کہیں وجوہ سے غلط ہے اول یہ کہ جس چیز کا قرآن اور سنت سے حکم خدا رسول ہونا ثابت ہو اس کے بارے میں کوئی مسلمان اگر وہ واقعی مسلمان ہیں یہ خیال نہیں کر سکتا کہ اس پر مال یا وقت یا محنت صرف کرنا اسے ضائع کرنا ہے ایسی بات جو شخص سوچتا ہے وہ ان سب سے زیادہ قیمتی چیز یعنی اپنا ایمان ضائع کرتا ہے دوسرے یہ کہ اسلام کی نگاہ میں رفائے عام اور قومی ترقی کے کاموں کی بھی ایک قیمت ہے مگر ان سے بدر جہاں زیادہ قیمت اس کی نگاہ میں اس بات کی ہے کہ مسلمان شرک سے ہر طرح محفوظ ہو توحید پر ان کا عقیدہ ہر لحاظ سے خیال و عمل میں مستحکم ہو اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی کبریائی کا اعتراف اور اس کی عبادت و بندگی بجا لانے کی عادت ان کی زندگی میں پوری طرح جڑ پکڑے رہے اور وہ اللہ کی رضا پر اپنا سب کچھ قربان کر دینے کے لیے مستعد رہیں ان مقاصد کے لیے جن کاموں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ضروری قرار دیا ہے ان میں سے ایک یہ قربانی بھی ہے اس پر مال کا صرف رفع عام اور قومی ترقی کے ہر کام سے بہت زیادہ قیمتی کام پر صرف ہے اس سے زیاں صرف وہی شخص سمجھ سکتا ہے جس کی قدریں اسلام کی قدروں سے اصلا مختلف ہو چکی ہیں تیسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عبادت کی جو شکل مقرر کر دی ہے کوئی چیز اس کا بدل نہیں ہو سکتی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دو یا تین متبادل صورت تجویز کر کے ہمیں ان میں سے کسی ایک کا اختیار دے دیا ہو ہمارا فرض ہر حکم کو اسی صورت میں بجا لانا ہے جو شارعہ نے اس کے لیے مقرر کی ہے ہم خود مختار بن کر اس کا بدل آپ ہی آپ تجویز نہیں کر سکتے نماز کی بجائے اگر کوئی شخص اپنی ساری دولت بھی خیرات کر دے تو وہ ایک وقت کی نماز کا بدل بھی نہیں ہو سکتے اسی طرح قربانی کی بجائے آپ خاں کوئی بڑی سے بڑی نیکی بھی کر ڈالے وہ عید الاضحیٰ کے تین دنوں میں جان بوجھ کر قربانی نہ کرنے کا معاوضہ ہرگز نہ بن سکے گی بلکہ اگر یہ حرکت اس نظریے کی بنا پر کی جائے کہ اس عبادت کے لیے ہم نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ صورت سے بہتر صورت تجویز کی ہے تو یہ نیکی کیسی ایک بدترین معصیت ہوگی اجتماعی نقطہ نظر سے جائزہ پھر ذرا دینی نقطہ نظر سے ہٹ کر محض اجتماعی نقطہ نظر سے بھی اس ضیاء کے عجیب تصور پر غور کیجیے دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو اپنی تقریبات پر اپنے میلوں پر اور اپنے قومی اور بین الاقوامی تہواروں پر لاکھوں کروڑوں روپیہ صرف نہ کرتی ہو ان چیزوں کے تمدنی و اجتماعی اور اخلاقی فوائد اس سے بہت زیادہ ہیں کہ کوئی قوم محض دولت کے گز سے انہیں ناپے اور روپے کے وزن سے انہیں تولے آپ یورپ و امریکہ کے کسی سخت مادہ پرست آدمی کو بھی اس بات کا قائل نہیں کر سکتے کہ کرسمس پر ہر سال جو بے شمار دولت ساری دنیائی عیسائیت مل کر صرف کرتی ہیں یہ روپے کا ضیاع ہے وہ آپ کی اس بات کو آپ کے منہ پر مار دے گا اور بلا تعمل یہ کہے گا کہ دنیا بھر میں بٹی ہوئی بے شمار فرقوں اور سیاسی قومیتوں میں تقسیم شدہ مسیحی منت کو اگر ایک بین الاقوامی تہوار بالاتفاق منانے کا موقع ملتا ہے تو اس کے اجتماعی اور اخلاقی فوائد اس کے خرچ سے بہت زیادہ ہیں ہندوؤں جیسی زر پرست قوم تک اپنے میلوں اور تہواروں کو اس مال کی میزان میں تولنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ان تقریبات پر صرف ہوتا ہے اس لیے کہ یہ چیز ان کے اندر وحدت پیدا کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے یہ نہ ہو تو ان کے تفرقے اور اختلافات اور طرح طرح کے باہمی امتیازات اتنے زیادہ ہیں کہ کبھی جمع ہو کر ایک قوم نہ بن سکے یہی معاملہ کہ وہ کبھی جمع ہو کر ایک قوم نہ بن سکیں یہی معاملہ ان دوسری اجتماعی تقریبات کا ہے جو دنیا کی مختلف قومیں وقتاً فوقتاً مشترک طور پر مناتی ہیں ہر ایک تقریب اپنی ایک محسوس صورت چاہتی ہے اور اس صورت کو عمل میں لانے پر بہت کچھ صرف ہوتا ہے مگر کوئی قوم بھی یہ حماقت کی بات نہیں سوچتی کہ بس ہسپتال مدرسے اور کارخانے ہی ایک چیز ہیں جن پر سب کچھ لگ جانا چاہیے اور یہ تہوار اور تقریبات سب فضول ہیں حالانکہ دنیا کی کسی قوم کی تقریبات اور تہواروں میں وہ بلند اور پاکیزہ روحانی اعتقادی اور اخلاقی روح موجود نہیں ہے جو ہماری عید الاضحیٰ میں پائی جاتی ہے اور کسی تہوار اور تقریب کے منانے کی صورت ہر طرح کے شرک و فطق اور مقروحات سے اس درجہ خالی نہیں ہے جتنی ہماری عیدیں ہیں اور کسی تہوار کے متعلق کسی قوم کے پاس خدا کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود نہیں ہے جیسا ہمارے پاس ہے اب کیا ہم مادہ پرستی میں سب سے بازی لے جانے کا عزم کر چکے ہیں اور یہ قربانی پر روپیہ ضائع ہونے کا آخر مطلب کیا ہے یہ کہاں ضائع ہوتا ہے قربانی کے لیے جو جانور خریدے جاتے ہیں ان کی قیمت ہماری ہی قوم کے ان لوگوں کی جیبوں میں تو جاتی ہے جو ان جانوروں کو پالتے اور ان کی تجارت کرتے ہیں اسی کا نام اگر ضیاء ہونا ہے تو اپنے ملک کے سارے بازار اور سب دکانیں بند کر دیجیے کیونکہ ان سے مال خریدنے پر کروڑوں روپیہ روز ضائع ہو رہا ہے پھر جو جانور خریدے جاتے ہیں کیا وہ زمین میں دفن کر دیے جاتے ہیں یا آگ میں جوڑ دیے جاتے ہیں ان کا گوشت انسان ہی تو کھاتے ہیں اگر ضیاء ہے تو سال بھر انسانی خوراک پر جو کچھ صرف ہوتا رہتا ہے اس کے بند کرنے کی بھی کوئی سبیل ہونی چاہیے اب کچھ لوگوں نے یہ محسوس کر کے کہ یہ ضائع ہونے کی بات چلتی نظر نہیں آتی یہ افسانہ تراشا کی بکرا عید میں بہت سا گوشت سڑ کر پھک جاتا ہے حالانکہ ہم بھی اس ملک میں ایک مدت سے جی رہے ہیں ہمیں تو کبھی سڑے ہوئے گوشت کے ڈھیر نظر نہیں آئے وہ بتائیں انہیں کہاں ان کا دیدار میسر ہوا ہے حال میں ایک اور آواز اٹھی ہے ہے کہ ملک میں روز بروز جانوروں کی کمی ہوتی جا رہی اور اور اسی وجہ سے دودھ گھی کی فراہمی بھی کم ہو رہی ہے حکومت نے اسی لیے ہفتہ میں ایک کے بجائے دو دن گوشت کا نازا کرنے کا حکم دیا تھا مگر اس سے بھی کام نہ چلا اب شاید اسے بڑھا کر جلدی ہی تین دن ناگا کرنا پڑے اس حالت میں بقرعید کی قربانی پر پابندی لگانا ناگزیر ہے کیونکہ اگر اسی طرح ہزارہ جانور اسی موقع پر کرتے رہے تو جانوروں کا اور اس کے ساتھ دودھ گھی کا بھی قحط رونما ہو جائے گا جہاں تک جانوروں کی کمی کا تعلق ہے اس سے بڑھا کر قحط کی حد تک نوبت پہنچا دینے کا غالباً اس سے زیادہ کارگر نسخہ اور کوئی نہیں ہو سکتا کہ ان کی کھپت روز بروز کم کی جاتی رہے کیونکہ جانور پالنے والے بھی اس کے ساتھ ساتھ ہی روز بروز غلہ بانی کے پیشے سے دستکش ہوتے چلے جائیں گے جب ان کے مال کی مانگ اس قدر کم ہو جائے کہ سال بھر میں ایک سو چھپن دن تک ویسے ہی اس کی فروخت بند رہے اور سال کے وہ تین دن بھی جن کی امید میں وہ ہزارہ جانور پورے سال پالتے رہتے تھے ان کے لیے کساد بازار کی نظر ہو جائے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے اس کام میں کوئی کشش باقی نہیں رہ سکتی وہ اپنی روزی کسی اور کام میں تلاش کرنے پر مجبور ہوں گے اور جانور پالنا کم کرتے چلے جائیں گے پھر جب جانوروں کی فراہمی میں مزید کمی واقع ہوگی اور ہمارے ضرورت سے زیادہ عقل مند متبرین ہفتہ میں مزید چند روز گوشت بند کر کے اور بقرہ عید کی قربانی بالکل ممنوع کر کے اس کا مداوع فرماتے رہیں گے تو ایک روز آپ سے آپ یہ ملک اہنسا کا گہوارہ اور جین مت کی جنت بن کر رہے گا نامعلوم ان حضرات کو کس حکیم نے یہ مشورہ دیا ہے کہ جانور کی کمی کا علاج ان کی افزائش نسل کے لیے سہولتیں بہم پہنچانے اور غلہ بانی کی ہمت افزائی کرنے کی بجائے بازار میں اس جنس کی مانگ کم کرتے چلے جانا ہے رہی دودھ اور گھی کی کمی تو اس کا رشتہ جانوروں کے ذبیحے سے لے جا کر جوڑنا صرف ان لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس ملک میں باہر سے آ کر حکمرانی کرنے والوں کی طرح رہتے ہیں بالکل ایک غیر ملکی مبصر کی طرح انہوں نے اپنے کمرے میں بیٹھ کر قیاس فرما لیا کہ ضرور دودھ دینے والے جانور ہی دڑا دڑ ذبح کیے جا رہے ہوں گے ہی تو ملک میں دودھ اور گھی کی فراہمی کم ہو رہی ہے حالانکہ اگر وہ اس ملک میں چل پھر کر معلوم کرتے کہ یہاں دودھ دینے والے جانوروں کی قیمتیں کیا ہیں اور گوشت کا نرخ کیا ہے اور یہاں کے ایک جانور میں اوسطاً کتنا گوشت نکلتا ہے تو انہیں خود معلوم ہو جاتا کہ صرف وہی قصاب دودھ دینے والا جانور کاٹ کر گوشت بیچ سکتا ہے جو کچھ کمانے کی بجائے اپنے گھر سے خریداروں کو کھلانے کی پاکیزہ نیت رکھتا ہو اور صرف وہی شخص بکرا عید میں دودھ دینے والا جانور خرید کر قربان کر سکتا ہے جس کی ماہوار آمدنی سینکڑوں سے متجاوز ہو کر ہزاروں تک پہنچی ہوئی ہو